ابو توما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا ایک آدمی نے آ کر کہا اے ابو عبد الرحمن میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھ لیا کروں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا اسے عرفہ کے پہاڑوں جتنا گناہ ملتا ہے حدیث نمبر اڑتیس سو انتالیس مسنط احمد